حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفروز میں اللہ کی کتاب کے مطابق مال تقسیم کرو مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے وہ قریب ترین مرد کے لیے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو چالیس